ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ڈھال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو اڑتیس